حاجات بھی خود ہی رکھیں لالچ ہے پیما ہے ہرس ہے ذوق ہے شوق ہے تمنا ہیں آرزویں ہیں حسرتیں ہیں یہ سارا سلسلہ اللہ جل شان ہوں نے انسان کے وجود میں قائم فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخونوں تک کوئی نہ کوئی ضرورت کوئی نہ کوئی حاجت کوئی نہ کوئی تمنا ہر وقت رہتی ہے کبھی روٹی کی طلب ہے کبھی پانی کی طلب ہے کبھی کپڑے کی طلب ہے کبھی دیگر ضروریات ہیں اور یہ نہیں کہ اس نے یہ چیزیں آدمی کے اندر رکھ کے پھر چھوڑ دیا بلکہ جو اس کی حاجت کی چیزیں تھیں ان کو باقاعدہ بھی فرمایا اور اتنی وافر مقدار میں ان کو پیدا فرمایا جب انسان دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا تھا جب عرض پر انسان لاکھوں کی تعداد میں تھا جب وہ جب بھی وہ کھا پی کے سوتا تھا جب کروڑوں کی تعداد میں آیا وہ پھر بھی کھا پی کے سوتا تھا اور اب ارب ہر ارب مخلوق کی خدا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فرمایا بتاؤ مجھے تم میں بھوکا کون سو رہا ہے حکومتوں کو فکر ہے کہ آبادی بڑھ گئی انتظامیہ کو فکر ہوتا ہے کہ آبادی بڑھ گئی لیکن جو بڑھانے والا ہے اسے کوئی فکر نہیں جو بڑھانے والا ہے اسے کوئی فکر نہیں ایک آدمی ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو مشکل سے زندگی کٹتی ہے پھر ایک عورت آ جاتی ہے پھر دو بن گئے تھوڑے سے دنوں میں دیکھتے دیکھتے درجنوں بر افراد سے گھر بھر جاتا ہے اللہ پاک پوچھتا ہے تو اکیلا تھا جب بھی کھاتا تھا دو بن گئے جب بھی کھاتا تھا اب یہ ڈیڑھ درجن بال بچے پیدا ہو گئے اتنا بڑا خاندان ہے میں تیرا رب پوچھتا ہوں تم میں بھوکا کون ہے امریکہ والے کوئی چیز بنا کر بھیج دیں تو بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کمال کر دیا جی جاپان نے کمال کر دیا اس نے کمال کر دیا اور جس نے سارے جان کو یہ عقل دے رکھی کہ اس کے کمال کی طرف کیری کبھی نظر نہیں جائے گی ادھر تیری کبھی توجہ جائے گی نہیں تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے کپڑا بنانے والے کی تعریف کرو گے مشینری بنانے والوں کی تعریف کرو گے تم ہتھیار بنانے والوں کی تعریف کرو گے جس نے بغیر تھمب کے بغیر اٹیک کے بغیر کسی چیز کے اتنا بڑا آسمانوں کا نظام کائنات سنبھال رکھا ہے کبھی ادھر نظر گئی اس لیے پروردگار عالم فرماتے ہیں بگیلادری کل تدرک القمر وللیل س نہار چاند سورج کا نظام رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں کبھی تصادم نہیں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں وہ کل پل کی یس اللہ فرماتے ہیں میں نے حساب بنا دیا اس حساب کے مطابق ہر وقت چلتے ہیں میرے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی تیرے حساب میں ہر وقت غلطی ہے بناتے ہو چیز کو فائدے کے لیے الٹا نقصان ہو جاتا ہے بناتے ہو دوسرے کو مارنے کے لیے کبھی کبھی اپنا خاندان برباد ہو جاتا ہے میں اللطيف بہولبی میں خدا پیدا کرنے والا میں ہر چیز کی باریکیاں جاننے والا میں خبردار مجھے ہر چیز کا معلوم ہے درختوں کے پتوں کا پیدا کرنے والا میں زمین کے ذرے بنانے والا میں سمندر کا کچرا کچرا بنانے والا میں پہاڑ کی ایک ایک کنکر کاغذ کاغذ پہ تیری نظر چلی جاتی ہے لیکن میری طرف کبھی تیری نظر آئی نہیں مجھے کتنا افسوس لگتا ہوگا ساٹھ برس ہو گئے کھاتے پیتے جوانی دی حسن دیا توانائی دی قوت دی پلایا لیکن ظالم تو نے کبھی بھی میں رب کی طرف نظر نہیں پھیری اشار کے لیے میں نے تجھے بنایا ہمدردی کے لیے میں نے تجھے بنایا میری عبادت کرنے والے فرشتے بہت تھے بیت المامور میں کروڑوں فرشتہ سبحان ربی العظیم کی تصویر پڑھ رہا نہ چھٹی کریں نہ نیند آئے نہ کھانا کھانے جائیں کروڑوں فرشتہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہا ہے ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ ولا الہ بلا اللہ واللہ اکبر کروڑوں فرشتہ بلا ولا قوت اللہ العلی العظیم فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وہ اچھے تھے نہ کھانا مانگے نہ پینا مانگے نہ بیوی مانگے نہ بچوں کی طلب کریں نہ نیند آئے نہ چھٹی مانگے نہ تھکاوٹ ہو تمہیں تو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا یہ ساری چیزیں تیرے اندر رکھ دی میں فرشتوں کو یہ کہہ سکوں آ تم کہتے تھے یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے اتنی سمندر اتنی ضروریات اتنی حاجات اتنے مصائب اتنے عوارض تمام کو چھوڑ کر تحجد کی نماز میں میرا بندہ کھڑا ہو کے دیکھ قرآن پڑھ رہا ہے اشار کے لیے پیدا کیا انسان انسان کے لیے ہمدردی کرے لیکن بدقسمتی سے آج انسان انسان کے لیے چھرا بن گیا پچھلے زمانوں میں جنگل میں اگر کوئی راستہ بھول گیا پریشان ہے آدمی نظر آ گیا تو جان میں جان آ گئی آدمی نظر آ گیا اب خیر ہے مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا میں ٹھکانے لگ جاؤں گا لیکن اب اگر کوئی راستہ بھول جائے اور آدمی نظر آ جائے تو اور ہو کو جاتا ہے کہ اب میری خیر آدمی آ گیا اب مجھے یہ چھوڑے گا نہیں نتیجہ یہ نکلا آدمی مر گئے انسان مر گئے درندے آ گئے بھیڑی آ گئے کتوں کی شکل آدمی کی شکل میں کتے آ گئے آدمی کی شکل میں بھیڑیے آ گئے آدمی کی شکل میں درندے آ گئے آدمی شکل میں چیل پھاڑ کر پھاڑنے والے پرندے اور دوسرے آ گئے انسانیت کے دل اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے میں نے تیرے دل میں اتنی شفقت رکھی اتنی نرمائی رکھی اتنا الاون رکھا اتنی ہمدردی رکھی تو نے تمام چیزیں اگل کر اپنے کلیجے کو پتھر کیوں بنا لیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جتنی اشار کی قربانی کی ہمدردی کی تعلیم دی اتنی تو عبادت اور فرائض کی بھی نہیں اور آپ کی تعلیم اتنی عام ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی ماننے والا ہی فائدہ اٹھائے تشریف فرما ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صحابہ کرام کا کافی بڑا مجمع بیٹھا ہے اخلاق دیکھو آیا بوڑھا آیا بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے کالی کملی والے میں مسلمان بھی نہیں میں تیرا ماننے والا بھی نہیں کافی ہوں مسافر بوڑھا ہوں میرا گھر بڑا دور ہے میرے ساتھ حسن سلوک کرو میرے ساتھ کوئی اچھائی کرو مجھے ایک سواری دو میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں حالانکہ یہ زمانہ تنگ دستی کا ہے مسلمانوں پہ تنگی کا زمانہ ہے ایسا وقت ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک جنگ جو کیا گرمی سخت تھی دھوپ سخت تھی پیروں میں جوتیاں نہیں پیٹ میں روٹی نہیں پاس کپڑا تک نہیں ذات رکھاؤ جنگ کا نام ہے صحاب کرام نے پیروں تپتے ہوئے پیروں کے نیچے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹے پرانے چیترے لپیٹے کر جہاد کر رہے ہیں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کافر مسافر آ کے کہتا ہے نبی اللہ میں تیرا ماننے والا بھی نہیں میں تیرے خدا کا ماننے والا بھی نہیں لیکن آدمی ہوں بوڑھا ہوں مسافر ہوں غریب ہوں یار اس زمانے کا جھوٹ نہیں بولتا تھا جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہو تو کون ہے تو مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے کافر ہے مشرق ہے کون ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میری یہ حالت ہے آج منا یعنی کبھی کافروں میں بھی منافقت نہیں تھی سیدھی بات کر دی آج مسلمان کا یہ عالم ہے تین دن بھی اگر تیرے یہاں قیام کرے گا بتایا بتائے گا نہیں میں کس مطلب کے لیے آیا ہوں بتائے گا ہی نہیں بس یوں ہی یاد تیری آ گئی میں آ گیا زیارت کے لیے آ گیا دیدار کے لیے آ گیا شوق کے لیے آ گیا تین دن کھا پی رگڑا نکال کے پھر بتائے گا کہ مجھے ہر پیسے چاہیے اس لیے آیا تھا تین دن تک نہیں بھونکے گا چلاکی مارتا رہے گا چلاکی مارتا رہے گا اس زمانے کا کافر بھی گول مول بات نہیں کرتا تھا آج کا مسلمان سیدھی بات نہیں کرتا ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اسی دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ایوں بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ تمام بدماشیوں کی جڑ ہے لیکن آج نمازی حاضی پیر مولوی درویش کلندر جھوٹ کو اور چلاکی کہتے ہیں سیاست کہتے ہیں بلا غرق ہوئی سیاست کا لوگ آج ایمان کے ساتھ نہیں مر رہے ارشاد پور آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا منظر ہوگا قیامت کا میدان برپا ہوگا کچھ لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لا جائے گا اور فرشتے ان کی زبان کو کاٹتے ہوئے لائیں گے گسیٹ کے بھی لا رہے ہیں کھینچ کے بھی لا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی زبان کو بھی کاٹ رہے ہیں صاحب اکرام نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا یہ ان کی نشانی ہوگی زبان کیوں کاٹی جا رہی ہے اس لیے کہ یہ دنیا میں جھوٹ کرتے تھے کافر مسافر آیا سیدھی سیدھی بات کر دی یہودی ہوں نسرانی ہوں کافر ہوں تیری نبوت کو نہیں مانتا اللہ کی توحید کو نہیں مانتا پر سنا ہے تیرا اخلاق بلا بلند پایا ہے ایک سواری چاہیے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں نبی پاک صلی اللہ تعالی کا اخلاق دیکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس سواریاں کہاں سے آئی ہم تو خود ہی بڑے تنگ ہیں میرے مجاہد بڑے تنگ ہیں میرے غازی بڑے تنگی میں میری جبات بڑی تنگی میں پھر یہ بھی نہیں فرمایا اتنا سواب ملے گا سواری دے دو جنت ملے گی سواری دے دو یہ انعام ملے گا سواری دے دو طریقہ دیکھو آملے کی دریتی اللہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا او کون ہے جو آج مجھے سواری دے کل قیامت میں جنت الفردوس میں اعلی درجے کی سواری کا میں وعدہ کرتا ہوں یہ تو اور طریقہ ہوتا نا فرمات سے کوئی دے دے بھائی سوار ملے گا کوئی دے دے اللہ اجر دے گا کوئی دے جزائے خیر دے گا دو جان کے سردار آمنا کی در یتیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو طریقہ دیکھو فرمایا کون ہے جو مجھے سواری دے آج مجھے سواری کی ضرورت ہے اور میں یوں ہی نہیں مانگتا کل قیامت میں میں جنت میں جنت الفردوس میں میں کالی کملی والا تمہارے صادق سے وعدہ کرتا ہوں اعلی درجے کی سواری اللہ سے لے کر دوں گا ایک صحابی اٹھا اور اس نے اپنی اونچنی ناچی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی آپ نے لے کر اس کافر مسافر کو دے دی کہ لو بھائی لے جاؤ اپنا مطلب پورا کرو بات ختم ہونی چاہیے تھی کافر کہتا ہے کہ جی کپڑا بھی نہیں ہے بڑا تنگ ہوں عنایت ہو جائے بڑی مہربانی <laughs> تم ہوتے تو کہتے کہ یا ٹائل مس مل لگا رکھے ہم نے تیرے لیے فیکٹری کھول رکھی ہے ایک چیز مل گئی تو اب عادت پڑ گئی سواری بھی ہم ہم جیسے ہوتے اصل تو ایسا ہوتا ہی کیوں اور اگر کر دے تو سواری بھی کھونس لیتے بولا یہ بھی لا بھاگ یہاں سے بکواس کرتا ہے بڑے بڑے سخیوں کو جنجلاتے دیکھا بڑے بڑے حاتم تائیوں کو گھبراتے دیکھا گھبراہٹ کیسے آئے فرمایا ہوا لالا عظیم او میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے اخلاق حسنا کی مجھ خدا کو قسم تیرے اندر عجیب عادتیں ہیں عجیب اخلاق ہے میں خدا تیرے اخلاق کی قسم کھاتا ہوں وہ ان کا لالا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے او لوگوں آج مجھے کپڑا دے جو آج مجھے چادر دے کل قیامت کے دن گھبراہٹ والے دن میں اس پریشانی والے دن میں جب سواندھی پہ سورج ہوگا زمین تانبے کی ہوگی حالات بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رحمت کی چادر کا وحدہ کرتا ہوں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے سواری ڈاکی دی تھی یہاں شیر خدا حضرت علی مرتضی سب قید رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اپنی چادر اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی اب تو چلا جاتا ابو کہنے لگا نبی اللہ کپڑا بھی مل گیا سواری بھی مل گئی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے میں شدید بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے اوصاف کمالہ کے سائی جمیلا کے اندازہ لگاؤ اب بھی یہ نہیں فرمایا بھائی اپنا کام کر جو اللہ نے دیا تھا وہ تجھے دے دیا پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں کون ہے جو آج مجھے کھانا دے کل الفردوس میں اعلی درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں ہوشیار ہو کر سمجھدار ہو کر دل کی تختی پہ لکھو یہ باتیں تمہیں اس زمانے کا مول بھی کوئی نہیں سنائے گا سیاست میں گھسیٹے گا تمہارا ہی بیڑا غرق کرے گا اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا دین کی بات نہیں بتائے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے مجھے کھانا دے شرائے حدیث نے لکھا ہے اس سوال کا جواب نہ ملا حالانکہ تین سو سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا اس سوال کا جواب نہ ملا تین سو سے زیادہ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا اور محدثی نے لکھا جواب کیوں نہیں ملا کہ ان تین سو کے تین سو میں بمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کا تین دن سے کم کا فاقہ ہو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ان لوگوں نے دین والے تو یہ تھے اسلام والے تھے پرانے ایمان والے تو یہ تھے اب بھی کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھائی ہے نہیں او جا اپنا تیرا اللہ مالک ہے کوئی جواب نہ دیا جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا ادھر آ میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا اور سلمان فارسی اس مسافر کو لے کر وزیروں کے دربار میں نہیں گیا بنگلوں پہ کوٹھیوں پہ نہیں گیا بلکہ لے کے آیا ہے سیدہ جناب فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جگر گوش ہے رسول جناب بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر آواز لگا دیا اہلی بئی رسول اللہ فی سبیل اللہ کالی کملی والے کی بیٹی نبی کی لگتی جگر نبی کی نور نظر ایک مسافر بھوکا اس کو کھانا کھلانا ہے کو اللہ کے نام پہ خیرات دو صدقہ دو علماء کرام سے آواز آئی تمہارے علم میں نہیں باہر دیکھو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو ان حسین خوبصورت بچوں کے بھوک نے چار دن کی فاقے نے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے آج تو یہی شکایت ہے نا سب کو ہاضمہ درست نہیں گیس ہے بھوک نہیں لگتی بھوک نہیں لگتی قبض رہتا ہے سب کو یہی شکایت ہے اور وہ ویسا وقت تھا کہ سارے بھوکے تھے اور پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی جناب فاطمت نے پیغام دے دیا مسافر کو بھوکا لے کے نہ جاؤ یہ میرے سر کی چادر لے کے جاؤ یہ میرے اوپر کرنے والی چادر لے جاؤ شمون یہودی کے پاس گروی رکھ دو اس کے جاؤ گلہ لے آؤ میں پیس پکا کر کھلا کر کے بھیجوں گی پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے مسافر کا لوٹ نہ جائے اسی لیے تو آج زندگی میں برکت نہیں گھر میں سکون نہیں طبیعت میں اطمینان نہیں کہ نبی کے سارے اخلاق چھوڑ دیے نبی کے سارے کردار چھوڑ دیے نبی کی ساری سنتوں کو مٹا کر کے رکھ دیا اپنا طریقہ جاری کر لیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو مار مار کے مٹا مٹا کر گھروں سے نکالا مسلمانوں نے پھر ان گھروں میں ہم خیر تلاش کرتے ہیں برکت تلاش کرتے ہیں آرام اور سکون تلاش کرتے ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی چادر لے کر پیغمبر کی بیٹی کی چادر لے کر شمول یا گیا جا کے کہنے لگا یہ چادر گروی لے لو اور اس کے بدلے میں غلہ دے دو پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے اس نے غلہ منگایا تولتا بھی جاتا ہے روتا بھی جاتا ہے سلمان فارسی کہنے لگا چادر ہمارے پیغمبر کی دی کی ہے تجھے کیا تکلیف ہے تو کیوں رویا کہنے لگا میری روا میں موجود ہے میری تو میں موجود ہے آخر الزما پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ کر اس کو کھلا کے بھیجے گی پتا چل گیا پیغمبر سچا یہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور وہ بد نصیب یہودی میں نکلا اس وقت کے یہودی اپنی کتابوں کے اشاروں کو مانتے تھے سمجھتے تھے عقل رکھتے تھے آج قرآن والے قرآن کو چھوڑ کر ساری غیر مسلموں کے پیچھے لگے ہوئے روس کا نظام اچھا امریکہ کا نظام اچھا چین کا نظام اچھا برطانیہ کا نظام اچھا سارے کافروں کا نظام اچھا تیرا منہ نہیں ٹوٹتا تیری زبان شل نہیں ہوتی تو اب تک مرا نہیں کافروں کا نظام اچھا کہتا ہے قرآن کا نظام تو مارا کہتا ہے یہودیوں عیسائیوں کے نظام کی تعریف کرتا ہے مدینے والے کے نظام کی تو گٹک کرتا ہے کی تعریف نہیں کرتا حالانکہ اصل نہیں مدینے والے کے نظام کی تو گٹک کرتا ہے ان کی تعریف نہیں کرتا حالانکہ اصل نہیں ریشن نہیں انہوں نے تین تین آدمیوں نے پورے ملک کے ملک فتح کر کے دیے شمون یہودی نے غلہ دیا آج چٹی داری والے کو فکر نہیں کہ بغیر کلمے کے کہیں میری جان نہ نکل جائے بغیر توبہ کے نہ مر جاؤں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں نہ عورت کو پریشانی ہے نہ مرد کو پریشانی ہے نہ حکام کو پریشانی ہے نہ عوام کو پریشانی ہے سلمان جلدی کر اب اور کام کچھ نہ کر میری ساتھ لے چل مجھے پکڑ کے لے چل اس دربار میں لے چل کون سے میں کہتے چلو ڈھونڈے غلاموں کو چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہم شاہ کر دیا جس نے زمانے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں مجھے جلدی لے کر چل میں یہودی نہ مر جاؤں پھر نہ مر جاؤں میرا دم نہ نکل جائے بغیر کلمے کے اگر مر گیا تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو برباد ہو جاؤں گا کیسے اخلاق تھے کتنا اشار تھا کتنی قربانی تھی اور اب تم کہو گے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بات سنا دی مدینہ پاک ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے جنگ بدر کے قیدی آئے مدینے میں کافر لوگ مسلمانوں کو مارنے آئے قتل کرنے آئے اسلام کو مٹانے آئے قرآن کو مٹانے آئے ستر کے قریب جنگی قیدی پکڑ کر منورہ میں لائے گئے شام کا وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لال فرما دیا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں حالانکہ کافر ہیں جنگی قیدی ہیں فرمایا میرے مہمان سبحان اللہ میرے مہمان آج ہماری شادی پہ کوئی نہ آئے یا اپنی شادی پہ ہمیں نہ بلائے پھر نہ وہ اس کا نہ ہم اس کے مہمان کبھی نہ وہ ہمارا مہمان کبھی پھر انشاءاللہ اللہ کچہریوں میں ساری زندگی لڑیں گے میرے مہمان اٹھا اور ایک جنگی قیدی کو کافر کو ساتھ لے گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کر ساتھ لے گیا اپنے گھر پہنچا بیوی کو جا کے پوچھا کھانے کی کیا مقدار ہے کھانے کا کیا حال ہے کہنے لگی جی، سارا خاندان ہے آپ بھی ہے میں بھی ہوں صرف ایک روٹی ہے ایک روٹی ہے صرف صحابی نے وہ روٹی اٹھائی اور مہمان کے سامنے رکھ دی عرب کا دستور تھا کہ مہمان اور میزبان مل کے کھایا کرتے تھے ہمارے یہاں تو یہ سنت بھی نہیں مہمان کھا رہے ہیں میزبان جس کے میں بھائی آپ بھی آ جائیں کھانا کھا لیں اجی نہیں جی میں اجی میں تو کھا لوں گا میری خیر ہے جی اجی میں تو کھا لوں گا میرا تو تمہیں دیکھ کر ہی پیٹ بھر گیا بڑا چلاک ہے تمہیں تمہیں کھاتے دیکھ کر ہی میرا تو پیٹ بھر گیا الحمدللہ بڑے مکار ہیں ہم فنکار ہیں نا حالانکہ جب کھانا کھلا چکتا ہے گھر والوں کہتا ہے کچھ بقایا بچا یا سارے ہی چٹ کر گئے ایمان سے ڈونگے کے ڈونگے پی گئے فنکار جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی پاس بیٹھ گیا چھبڑی میں درخت کے پتے لے کر بیٹھا کہنے لگا تو روٹی کھا میں پتے چباؤں گا جنگی قیدی کافی رہے وہ کہنے لگا بھائی میں پتے کھا لوں گا میں تو ویسے جنگی قیدی ہوں کافر ہوں تمہارا دشمن ہوں تو روٹی کھا سارے کہہ دو سبحان اللہ صحابی کہتا ہے کافر بات نہ کر اس وقت تم میرے پیغمبر کا مہمان ہے میں غریب ہوں مہاجر ہوں مجھے پتے چبانے کی عادت ہے تم امیر لوگ تیرے پیٹ میں درد برد ہو جائے گا پستے کھا تو روٹی کھا میں پستے کھاؤں گا یوں آتا ہے کتابوں میں اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا مہمان نے روٹی میزبان نے پتے چبائے جب تیسرا وقت آیا اب جنگی قیدی بزید ہو گیا کہنے لگا کہ میں پتے چباؤں گا تو روٹی کھا اس وہ صحابی کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں پتے چباؤں گا پھر مسافر کہنے لگا وہ جنگی قیدی مہمان کہ پھر اب روٹی جب کھاؤں گا پہلے کلمہ پڑا پھر روٹی کھلا دشمن کو روٹی کھلاتے ہو خود پتے ہو اسی طرح کا ایک اور واقعہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی قیدی مہمان کو لے گیا بیوی نے بتایا کہ تھوڑا سا کھانا ہے وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے ضرور کہے گا میرے ساتھ کھا جب کھانے ہم بیٹھ جائیں تو ایسا کرنا ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا وہ روٹی گا میں یوں ہی ہاتھ منہ کو لگاتا رہوں گا ہائے ہائے ہائے دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے پیغمبر کا غلام خالی منہ ہلا رہا ہے خالی ہاتھ منہ کو لگا رہا ہے تاکہ مہمان سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہا ہے جب نے دوسرے کی ہمدردی کی اشار کیا قربانی دی خود بھوکا رہ کر اس کا پیٹ بھرا اللہ کو اس عمل پر اتنا پیار آیا قرآن نے نقل فرما دیا فما والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من أوتوا ويؤسرون نبیم خواصو کا شہانب سی فولا کا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی او میرے محبوب تیری تو جو بات تھی چوتھی تیرے غلاموں کا یہ حال ہے خالی منہ ہلاتے ہیں خالی ہاتھ اپنے منہ کو لگاتے ہیں مسافر کافر کا پیٹ بھرتے ہیں اتنا بڑا اشار اتنی بڑی قربانی میں ان سب سے وعدہ کرتا ہوں جنت ان کی یہ جنت کے پھر آپ لوگ کہیں گے جی یہ تو ایک ہی گھر کی بات ہوئی نہ وہ نبی وہ صحابی وہ پیغمبر کی بیٹی ہزاروں سال کے بعد مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کاندھلے شہر کا مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ مولانا زکریہ رحمہ اللہ مولانا مظفر حسین مفتی لائی بخش اللہ والے اس کاندل شہر نے پیدا کیے ہیں مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم آدمی نکلا اتنا عظیم آدمی نکلا یہاں دنیا میں فاقے کاٹے تکلیفیں اٹھائی اللہ تعالی نے اتنا نوازا اتنا نوازا مدینہ منورہ میں موت آئی اور حل سادیا رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی پیغمبر کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی مولانا فرماتے ہیں میں پانی پت سے کاندھ لے جانے لگا جمنا کا راستہ تھا ایک بستی آئی میں اس میں ٹھہر گیا ہونے لگی میں نے اثر کی اذان دی کوئی بھی نہ آیا جھاڑو دی مسجد میں صفائی کی ایک اور بات بتاؤں تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں اب حاجی نمازی مسجد میں جھاڑو دینے کو عیب سمجھتے ہیں خدا کی قسم یہ سارے صحابہ یہ سارے ولی مسجد میں جھاڑو صفائی کرنے کو اپنے لیے مشالے راہ سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا مسجد کا گرد و غبار جس آدمی کی جان پہ پڑتا ہے وہ دوزخ پہ حرام کر دیا جاتا ہے تم کہتے ہو ہماری استری نہ مڑ جائے کوئی دیکھ نہ لے کہ حاجی صاحب دریا اٹھا رہے ہو حاجی صاحب دریا بچھا رہے ہو جہنم میں بے شک دنیا دیکھتی رہے کہ حاجی صاحب تشریف لے آئے ہیں یہاں کی گھبراہٹ ہے وہاں کی کوئی گھبراہٹ نہیں جناب مولانا مظفر حسین کانتلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام ہو گئی مغرب ہو گئی میں نے اذان دی نماز پڑھی عشاء کی اذان دی تو ایک آدمی آیا اور مجھے دیکھ کر چلا گیا گھر گیا اور تین روٹیاں لے کر آیا میں نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی سارا دن کا بھوکا تھا اور میں مسجد میں سو گیا مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کہتا ہے اس رات میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی تین مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی صبح اٹھا تو میرے شوق کی حد نہیں بری عجیب جگہ ہے یہ تو بڑی کمال کی جگہ ہے سنسان مسجد پڑی ہے ویران سی ہے بستی بھی ایسی ہے اتنی برکتوں والی اتنی رحمتوں والی ایک رات میں تین مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مولانا فرماتے ہیں میں وہاں سے کیوں ہلتا اگلے دن وہیں پڑا رہا پھر شام آ گئی پھر عشاء کا وقت آیا پھر وہی آدمی آیا اور دو روٹیاں لے کر آیا میں دو روٹیاں کھا کر سو گیا تو اس رات کو مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دو مرتبہ دیدار ملا اب میری سمجھ میں کچھ یوں آنے لگا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا کمال نہیں اس بستی کا کمال نہیں بلکہ یہ تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے تیسرے دن وہی آدمی آیا اور ایک روٹی لے کر آیا اور میں ایک روٹی کھا کر سو گیا تو مجھے ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوئی اب تو میری تسلی ہو گئی کہ اس کی روٹیوں میں کوئی کمال ہے ایک روٹی دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا کل آپ تشریف لے جائیں یہاں قیام نہ کرنا مولانا فرمانے لگے کہ آپ بڑا اچھا تین دن ہو گئے روٹی لا کے دیکھتا ہے ایسے اچھا اخلاق کا آدمی ہے اور اس کی روٹیوں میں اتنی خوبی اتنا کمال اتنا عجز اور اتنی بڑی کمال کی روٹی کہ جنتی میں جتنی دفعہ روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ کل یہاں نہ رہنا یہاں تو مجھے پڑا ہی رہنا چاہیے تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ ٹھہروں کہنے لگا مولانا پرسوں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا بنا تھا کہ تین روٹیاں بنی میں اپنے نام کی روٹی لے کے چلا میری گھر والی کہنے لگی کدھر میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے بڑا نورانی چہرہ ہے بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے پہ فاقہ کر لوں گا میں اپنے نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے مجھے بھی تو ہے میرے نام کی بھی لے جا میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی جب ہم دونوں میں دونوں روٹیاں لے کر چلا چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا ابا ماں باپ نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ اس روٹی میں بڑا کمال ہے اس کی برکت کا بھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے کوئی مسافر آئے یہ تو بد قسمتی ہے اور یہ تو بڑی کمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو کم نصیبی کی با... اس کی روزی میں کمی آتی ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوئی کسی مسافر کو شبآشی کی جگہ دے رات کو ٹھہرائے کھانا کھلائے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے ہولناک منظر سے اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا لیکن مسافر مسافر کا بھی خیال کرنا کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ صبح کو ساری مردی صاف کر جائے اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن بھی لے جاتا ہے جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو دو روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی بچے کی اس کو دے دی تھی ہم نے میاں بیوی بی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا پتے چبا لیے تھے آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی دونوں روٹی ان کو دے آیا آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے کتنی صاف بات کرنے والے تھے کہنے لگا مولانا آج میرا چار دن کا فاقہ ہو گیا ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے کہیں میرا میرا یقین ڈگمگا نہ جائے مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائے کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرے اور آج یہ حال ہے جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زیور کا پروگرام بنے گا بدماشی کا پروگرام بنے گا میں نے کتاب میں سنا تھا ایک بچہ چڑیوں کے گھونسلوں میں سے بچے نکالے اور انڈے نکال لے اور پھوڑ دے پرندوں کے بچے نکال لے اور مار دے ان اللہ پاک جل شانوں کے سامنے آجزی کی مولا ہمارے بچوں کو مار رہے اسے برباد کر دے اللہ نے جواب دیا کہ ہم اسے کل برباد کر دیں گے وہ اگلے دن اپنے گھر سے اپنی دو روٹیاں لے کر چلا راستے میں کوئی مسافر ملا بھوکا اس کو دو روٹیاں دے دی وہ تیسرے دن بھی سلامت پھر رہا تھا تو پرندوں نے عرض کیا الہ العالمین فرمایا تھا کہ کل کو اس کو برباد کر دیں گے تیسرا دن ہو گیا تو ٹھیک ٹھاک پھرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے ادھر اس نے زیادتی بھی کی تھی ادھر میرے ایک بندے کا بھوکے کا جب پیٹ بھرا اس کو برباد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آئی شرم آئی مجھے ارے عمل تیرا میرا جنت کے لائق ہے کب کوئی ایسی بات پیدا کرو جو میاں کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے اور یہ خدائی صفت ہے کھلانا پلانا اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں بعض بعض آدمیوں کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی اور بندے کو نہیں کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی بن اسرائیل کی ایک فاشا عورت بدکار عورت گزر رہی ہے کنواں ہے پاس کتا کھڑا ہے زبان نکلی ہوئی ہے پیاسا ہے برداشت نہ کر سکی اس کی پیاس کو اپنا دوپٹہ اتارا اس کی رسی بنائی اپنی جوتی نکال لی اس کا ڈول بنایا بڑی ہمت سے بڑی کوشش سے پانی نکال کر کتے کو پلا کے جب چلی مالک کائنات کی طرف سے آواز آئی عورت تو ہے تو بدکار تو ہے تو بڑی سیاکار پر تو کتے پہ رحم کیا جا میں نے کرم کر دیا تو نے میرے کتے کی برداشت نہیں کی پیاس میں قیامت میں تیری پیاس کیسے برداشت کروں مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلاں آدمی نے یا عورت نے بلی کوٹڑی میں بند کر اس کو کھانا دیا نہ پینا دیا نہ پلایا وہ مر گئی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کے خبر دے دو کہ دوزک کے لیے تیار ہو جاؤ بلی کو پیاسا مارنے پر دوزک ملتی ہے یہ جو اسٹاک کرنے والے حاجی ہیں یہ جنت میں جائیں گے سکوڑ سکوڑ کر گوداموں میں مار کر کے رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان خصوصاً یہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں مجھے کسی کی خیرات کی زکات کی عبادت کی پرواہ کوئی نی لالاخیوں نفس کا اللہ یقون میرے محبوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ ہو پریشان حال نہ بنے جو آپ کی بات کو نہیں مانتے جو تیری سنت سے پیار نہیں کرتے تیرے قرآن سے پیار نہیں کرتے ان کو میرے حوالے کر میں جانوں اور وہ جانے فرمایا حسابهم وهم في غفلة موردون حساب کا وقت قریب آ گیا موت کا وقت قریب آ گیا لوگ اب بھی پڑے ہیں زندگی بھر کوشش کرو پانی پلاؤ مولانا محمد صاحب نانوتوی بانی دار العلوم دوبن سب کا جو رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت دعا کرانے کا طریقہ تو بتاؤ اپنے لیے دعا کرانی ہو کیا طریقہ ہے فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے گرمی کے موسم میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دعا کر دے اس کی اتڑیاں دعا دیں گی اس کی اتڑیاں جو آ ہاں دیں گی خود بخود پیٹ بول اٹھے گا دل پکار اٹھے گا اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا کرے اللہ تجھے قیامت کے دن ٹھنڈا کرے اللہ دو جان میں تجھے ٹھنڈا کرے لوگوں کو بچاروں کو کیا پتا ان چیزوں کا ماڈرن زمانہ ہے سارے انگریزوں کے یہودیوں کے غلام گئے ان کی سازشوں میں آتے ہیں نوجوان نسل کا تو بیڑا غرق ہو گیا وی سی آر فلم تماشا دیکھا بھالی اور کچھ میری عمر کے آدمی ساٹھ پچاس پچپن ستر اسی سال کے آدمیوں کا ویسے بیڑا غرق ہو گیا وہ چوبیس گھنٹے اسی کام میں لگے رہتے ہیں ضیاء ایسا تھا بے نظیر ایسی ہے فلانا ایسا جرنل اللہ ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا بلا تیرے یوں کرنے سے کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں وہ جیسے بھی ہے وہ ہے تو اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں کیسا ہوں اپنا فکر کر وفی الفسی کم فلا تم سرون اپنے اندر نظر مار صبح کو نماز نہیں پڑھتا دن چلے ہیں خصوصاً یہ معذرن قسم کے جو لوگ ہیں ان کے مقدر میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں دیر سے اٹھتے ہیں عورتیں یوں سر کھجاتی ہوئی اٹھیں گی پان دان تلاش کرتی ہوئی اٹھیں گی بابو سرانے کے نیچے ہاتھ مارتا وہ اٹھے گا سگریٹ کی ڈبی یہاں رکھی تھی تکیے کو کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے پھر آواز نکالتا ہے طرح سے رات سگریٹ یہاں رکھی تھی کہاں گئی دن چڑھا ہوا ہے نہ خدا نہ مولا نہ قرآن نہ درو شریف نہ استغفار نہ نماز اب یہ لوگ اگر تمنا کریں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور مرتے جنت میں مل جائے تو کوئی اندھیر کھاتا تو نہیں لگا پڑا کوئی اندھیر کھاتا تو نہیں لگا ہوا پڑھنے والے نہ کرنے والے برابر کیسے ہو جائیں گے اس لیے کہتا ہے کہ وہ تاریخی وہ تنہائی وہ کی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم وہ کی وہ تنہائی وہ اندھیرا وہ خلوت وہ مسلح وہ قرآن کی تلاوت کوئی بھی نہیں نہ اولاد دیکھے نہ بیوی دیکھے نہ خاندان دیکھے نہ برادری دیکھے نہ اپنے دیکھے نہ پرائے دیکھے پچھلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں ہو مسلط کے محبت میں آ کر قرآن پڑھ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت میرا دریا کرم اتنا جوش میں ہوتا ہے کبھی کبھی میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں فرمایا وہ تاریخی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میری کھوئے ہوئے دل کی ادائے رسم منزل سے ہے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی پہنچا ہوا بھی ہوں پھر بھی پوچھتا ہوں مولا کی در جاؤں صدقہ کر خیرات کر بلائی کر انسان کی بلائی کر بلا امتیاز میں نے کئی مرتبہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا بڑے بڑے بڑے بڑے اللہ والے پوچھتے تھے حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ حضرت کوئی ہمیں تسبیح بتاؤ کوئی خاص وظیفہ بتلاؤ تو اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہاتھ سے زبان سے قلم سے مال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ سب سے بڑا وظیفہ یہ المسلم من سلیم المسلمون ہی یدی قال نبی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنی قلم سے کسی کو دکھ نہ دے جانور کو نہ دے ہندو کو نہ دے مسلمان کو نہ دے فرمایا تو کسی کو تکلیف نہیں دے گا میں خدا تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں قبر حسر میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا پروگرام ہے اپنے گھر سے کوڑا اٹھایا اور دوسرے کے دروازے پہ پھینک دیا